اور حقیقت یہ ہے کہ یہ وہی تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک نیک نامی کا ذریعہ ہے اور تم سب سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کا کیا حق ادا کیا